بسم اللہ الرحمن الرحیم رنگ نور شمارہ چھ سو بہتر مودت نامہ اللہ تعالیٰ اپنے خاص فضل سے ہر مسلمان خاوند اور بیوی کے درمیان سچی محبت رحمت اور اعتماد نصیب فرمائے خاوند اور بیوی کے درمیان محبت اللہ تعالیٰ کی خاص نشانی ہے یہ محبت اللہ تعالیٰ کی خاص رحمت ہے اور اس میں ایمان والوں کے لیے نفع ہی نفع ہے اور راحت ہی راحت ہے شیطان اس محبت کا دشمن ہے اے مسلمانوں اللہ تعالیٰ کے مبارک نام سے قائم ہونے والے اس رشتے کی قدر کرو اور اس بات کو سوچا کرو کہ اللہ تعالیٰ خاوند اور بیوی کے درمیان محبت چاہتے ہیں تم اللہ تعالیٰ کی چاہت پوری کرو گے تو اللہ تعالیٰ تمہیں دنیا و آخرت کی برکات سے مالا مال فرما دے گا اور یہ سوچا کرو کہ شیطان اس محبت کا دشمن ہے تم شیطان کی چاہت پوری کرو گے تو وہ تمہیں دنیا و آخرت میں تباہ و برباد کر دے گا آج اسی موضوع پر ایک دو ہلکے پھلکے قصے سناتے ہیں اور نماز میں توجہ حاصل کرنے کے کچھ مزید طریقے عرض کرنے ہیں پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ نماز میں خوشو اور توجہ کے بہت سے نسخے ہیں اہل علم نے اس موضوع پر تفصیل سے لکھا ہے دراصل خوشو اور توجہ والی نماز حاصل ہو جائے تو پھر انسان کے لیے ہر ترقی کا دروازہ کھل جاتا ہے نماز سیدھی تو سب کچھ سیدھا نماز خراب تو سب کچھ خراب نماز میں خوشو اور توجہ کا ایک اہم طریقہ یہ ہے کہ ہم نماز میں مکمل توجہ سے داخل ہوں یعنی پہلی تک پہلی تکبیر یعنی تکبیر تحریمہ جو نماز کے فرائض میں سے ہے اسے دل اور زبان دونوں سے ادا کریں اللہ اکبر اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اقامت شروع ہوتے ہی دنیا سے کٹ کر مالک الملک کے دربار میں خود کو حاضر سمجھیں ہم ایسے ہو جائیں جیسے کہ ہمارا اب سوائے اللہ کے اور کسی سے کوئی تعلق ہی نہیں عام طور پر اقامت شروع ہو جاتی ہے تو لوگ طرح طرح کی حرکتیں شروع کر دیتے ہیں کوئی کسی کو آگے کرتا ہے تو کسی کو پیچھے کوئی رضاکار بن کر صفیں سیدھی کرانے کا شور مچاتا ہے تو کسی کو اس وقت بڑے چھوٹے کا اکرام یاد آ جاتا ہے اور وہ کسی کو اپنی جگہ کھڑا کرتا ہے اور کسی کو کھینچتا ہے اللہ کے بندوں پہلی تکبیر تو مکمل توجہ سے ادا کر لو آغاز اچھا ہوگا تو آگے بھی کام بنے گا یوں سمجھو کہ ہم رب العالمین کے دربار عالی شان میں کھڑے ہیں کہاں ہم اور کہاں رب العالمین پھر کعبہ کو بالکل اپنے سامنے سمجھو اپنی اس نماز کو زندگی کی آخری نماز سمجھو اور دل کے سارے نور کو جمع کر کے زبان پر لاؤ اور کہو اللہ اکبر اللہ تعالیٰ سب سے بڑے ہیں عظیم ہیں عالی ہیں اللہ اکبر اللہ اکبر اب باقی ہر چیز چھوٹی ہو گئی مکمل توجہ اللہ تعالیٰ کی طرف ہو گئی <coughs> خاون اور بیوی کی محبت کا قصہ خاون اور بیوی کے درمیان محبت ایک فطری نعمت ہے اور ان دونوں کے درمیان نفرت ایک غیر فطری عمل ہے بالکل خالص شیطانی عمل ہے خاون اور بیوی کے درمیان محبت کے نقشے دیکھنے ہوں تو حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی میں دیکھیں سبحان اللہ ایک ایک واقعہ اور ایک ایک لمحہ ہمارے لیے بہت بڑا سبق ہے لوگ پوچھتے ہیں کہ خاون اور بیوی کے درمیان محبت کا نسخہ کیا ہے چند دن پہلے بھی ایک خط اسی سوال پر مشتمل آیا فرض کیا کہ ازواج متحرات رضوان اللہ تعالیٰ علیہ کے مبارک حالات پڑھا کریں ان کا حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے رویہ کیسا تھا اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا ان سے معاملہ کیسا تھا تب ہمیں محبت اور مودت کا ایک مکمل نصاب اور مکمل طریقہ معلوم ہو جائے گا خاوند اور بیوی میں محبت ہو تو اس کا اثر دونوں کی عبادت پر بھی پڑتا ہے اور صحت اور رزق پر بھی اب تو آپ کے سائنسدانوں نے بھی یہی تحقیق پیش کر دی ہے کہ دنیا میں کئی امراض کی وجہ خاوند اور بیوی کے درمیان اختلاف اور منافرت ہے خیر مجھے اس تحقیق میں ذرا برابر دلچسپی نہیں ہمارے سامنے تو قرآن مجید کی صورت الروم ہے خاوند اور بیوی میں محبت کا دوسرا طریقہ دعا ہے ربنا حبلنا من ازواجنا والی دعا عجیب اکثیر ہے حضرت لاہوری رحمہ اللہ تعالیٰ سے کسی نے پوچھا کہ آپ کے اہل و اولاد آپ کے اس قدر فرما بردار اور جان نثار کیسے ہیں فرمایا نماز کے تشہد کے آخر میں یہی دعا پڑھنے کا معمول ہے اسی موضوع پر ایک بہت دلچسپ اور حکیمانہ قصہ آج آپ کو سنانا ہے ایک پرانے گھر میں ایک بوڑھا خاوند اور اس کی بوڑھی بیوی رہتی تھی دونوں ایک دوسرے سے خوش اور راضی وہ دونوں چونکہ ایک دوسرے سے خوش تھے تو باقی سب کچھ خود بخود اچھا بن چکا تھا ان کی ملکیت میں بس ایک گھوڑا تھا وہ اسے کرائے پر دیتے تو کچھ پیسے اور دانے مل جاتے اور وہ دونوں اسی تھوڑی سی آمدن میں ٹھاٹھ کے ساتھ زندگی گزارتے ایک بار ان کے گھر کی چھت میں شگاف ہو گیا دونوں مشورے کے لیے سر جوڑ کر بیٹھ گئے گرمیوں میں تو یہ شگاف اچھا ہے ہوا اور روشنی آئے گی مگر بارش اور سردی میں کیا کریں گے تب دونوں کا اتفاق اس پر ہوا کہ گھوڑا فروخت کر دیا جائے اس سے جو رقم ملے گی اس سے چھت ٹھیک کرا لیں گے باقی رہا کھانا پینا تو اللہ تعالیٰ اس کا کوئی انتظام فرما دیں گے بیوی نے بڑی محبت سے اپنے بابے کو تیار کر کے کھلا پلا کے گھوڑا بیچنے روانہ کر دیا اور ساتھ یہ بھی کہا کہ میں آپ کے ہر فیصلے اور ہر سودے پر راضی خوش ہوں گی بوڑھا آدمی گھوڑا لے کر جا رہا تھا کہ راستے میں ایک کسان ملا جو اپنی گائے ہانکتا ہوا غمگین جا رہا تھا بوڑھے نے پوچھا آپ غمگین نظر آ رہے ہیں اس نے کہا یہ دودھ بہت کم دے رہی ہے گھر والوں نے کہا ہے کہ بیچ کر آؤ اب اسے کون خریدے گا بوڑھے نے کہا آپ کو اگر میرا گھوڑا پسند ہو تو سودا کر لیتے ہیں گھوڑا آپ لے لیں گائے مجھے دے دیں اس نے خوشی خوشی سودا کر لیا بوڑھا آدمی اب گائے لے کر بازار کی طرف گیا وہاں ایک اور بوڑھا آدمی بیٹھا ہوا رو رہا تھا اس بوڑھے نے وجہ پوچھی تو اس نے کہا میں کل دمبا خریدنے گیا ایک دمبا بہت ناقص مل گیا آج گھر والوں نے پھر بھیج دیا کہ یہ دمبا بیچ کر آؤ اب اسے کون لے گا بابے نے کہا میری گائے کے بدلے سودا کر لو وہ خوش ہو گیا اور اسے دمبا دے کر گائے لے گیا اب یہ بوڑھا دمبا لے کر جا رہا تھا کہ ایک عورت سخت پریشان نظر آئی وجہ پوچھی تو کہنے لگی کہ گھر والوں نے ایک بطخ دی ہے جو بہت کم انڈے دیتی ہے انہوں نے کہا ہے کہ ضرور بیچ کر آنا بوڑھے نے کہا تم میرے دمبے کے بدلے اپنی بطخ بیچ دو وہ بہت خوش ہوئی اور دمبا لے گئی اب بابا جی اپنے گھوڑے سے ایک بطخ پر آ چکے تھے مگر پھر بھی خوش تھے اسی دوران ایک نوجوان کو دیکھا کہ بے چین پھر رہا تھا وجہ پوچھی تو اس نے کہا کہ گھر والوں نے مرغی دی ہے کہ بیچ کر آؤ پریشان ہوں کہ اتنی چھوٹی سی مرغی کون خریدے گا اور مجھے بطخ لینی ہے بابا نے اپنی بطخ کے بدلے وہ مرغی خرید لی آگے بڑھے تو ایک بچہ پریشان کھڑا تھا اور رو رہا تھا وجہ پوچھی تو بولا امی نے خراب سیبوں کا ایک تھیلا دیا ہے کہ اسے ضرور بیچ کر آؤ سیب اچھے ہوتے تو بک جاتے مگر خراب سیبوں کو کون خریدے گا بابا نے اپنی مرغی کے بدلے وہ سیب خرید لیے بولے کہ ہمارے گھر سیب کا ایک درخت تھا آخر میں وہ بھی خراب سیب دینے لگا تھا چلو آج اس کی یاد تازہ ہو گئی یہاں ایک مالدار آدمی یہ سارا منظر دیکھ رہا تھا اس نے بابا سے کہا آپ نے خراب سیب لے لیے آپ کے گھر والے آپ کو ذلیل کریں گے بوڑھے نے کہا نہیں میری بیوی میرے ان تمام سودوں پر میری پیشانی چومے گی اور میری مندی اور تجارتی سوجھ بوجھ کی داد دے گی مالدار آدمی نے کہا ایسا ہو ہی نہیں سکتا بیویاں تو عقل مند خاوندوں کو بے وقوف قرار دے دیتی ہیں جبکہ آپ نے تو اتنی بڑی بے وقوفی کی ہے کہ اچھے خاصے گھوڑے کو دے کر ان خراب سیبوں کو اپنے گھر لے جا رہے ہیں میں شرط لگاتا ہوں کہ اگر آپ کی بیوی نے آپ کو کچھ نہ کہا تو میں آپ کو سو دینار دوں گا بابا نے کہا میں شرط نہیں لگاتا اس نے کہا چلیں شرط نہیں انعام سمجھ لیں وہ دونوں اس بوڑھے کے ساتھ گھر کی طرف آئے بوڑھا اندر داخل ہوا اور دروازہ کھلا چھوڑ گیا وہاں مالدار آدمی چھپ کر کھڑا ہو گیا بیوی نے گرم جوشی سے خاون کا استقبال کیا پانی وغیرہ پلایا اور پھر گھوڑے کا پوچھا بوڑھے نے کہا میں نے وہ بیچ کر گائے لے لی بیوی نے کہا واہ کیسا زبردست کام کیا اب ہم دونوں دودھ پئیں گے بوڑھے نے کہا گائے میں نے دمبے کے بدلے بیچ دی بیوی نے کہا یہ تو اور اچھا ہو گیا دمبے کے بالوں سے میں اون بناؤں گی بوڑھے نے کہا وہ دمبا میں نے بطخ کے بدلے فروخت کر دیا بیوی نے کہا یہ تو زبردست کام کیا بطخ تنہائی میں ہمارا بہت دل بہلائے گی بوڑھے نے کہا وہ بطخ مرغی کے بدلے بیچ دی بیوی نے کہا یہ تو کمال ہو گیا مجھے کئی دن سے انڈے کھانے کا شوق ہو رہا تھا بوڑھے نے کہا وہ مرغی میں نے خراب سیبوں کے بدلے بیچ دی بیوی نے کہا یہ تو آپ نے بہت ہی اچھا کیا مجھے اپنا وہ درخت یاد آئے گا اور پرانی یادیں زندگی کا سرمایہ ہوتی ہیں اس نے وہ سیب لیے اور بوڑھے کی پیشانی چومی وہ مالدار آدمی یہ سب کچھ دیکھ رہا تھا اور اس عجیب محبت اور اعتماد کو دیکھ کر پسینہ پسینہ ہو رہا تھا وہ اجازت لے کر اندر آیا اور اس نے ایک سو دینار ان کو پیش کر دیے اور یوں محبتی جوڑے کو ایک نہیں کئی گھوڑوں کی قیمت گھر بیٹھے مل گئی قصوں میں تو خیر مبالغہ بھی ہوتا ہے اور بناوٹ بھی مگر کبھی مدینہ منورہ کی طرف جھانک کر دیکھیں حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم حضرت عماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ کے ساتھ دوڑ لگا رہے ہیں اور جب وصال مبارک کا وقت آیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا سر مبارک ان کی گود میں ہے انٹرنیٹ ناجائز دوستیوں اور خاون بیوی کے خوفناک تصادم کے ماحول میں شاید یہ باتیں اور واقعات سمجھ میں نہ آئیں مگر اللہ تعالیٰ کا قانون اور کامیابی کے راز اٹل ہیں خامند اور بیوی میں قلبی جوڑ اور اتفاق ہو تو رزق بارش کی طرح برستا ہے اور مکمل حفاظت رہتی ہے ہم سب دعا تو کر سکتے ہیں کوشش تو کر سکتے ہیں ورنہ آج کل تو گھروں کا ماحول جہنم بنتا جا رہا ہے اللہ کے بندو اپنی بیویوں کی قدر حضرت آقا مدنی صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھو اللہ کی بندی اور اپنے خاون سے معاملہ کرنے کا طریقہ امہات المؤمنین سے سیکھو اللہ تعالیٰ کو خوش کرو شیطان کو خوش نہ کرو نماز میں توجہ کا ایک اہم طریقہ ہمارے حضرت شیخ مفتی ولی حسن صاحب نور اللہ مرکدہ سے جب کوئی نماز میں خوشو اور توجہ حاصل کرنے کا طریقہ پوچھتا تو آپ فرماتے ہر رکن کی دل میں نیت کرا کیا کرو قیام کی نیت تو تکبیر تحریمہ سے ہوگی اب رکو میں جاتے وقت دل میں زبان سے ہرگز نہیں یہ نیت کہ اللہ تعالیٰ کے لیے رکو کر رہا ہوں پھر سجدہ میں جاتے وقت نیت کہ اللہ تعالیٰ کے لیے سجدہ میں جا رہا ہوں اللہ تعالیٰ کے لیے تشہد میں بیٹھ رہا ہوں اسی طرح مکمل نماز میں یہ عمل بہت مجرب ہے مگر اس میں تھوڑی ہمت اور ہوشیاری کی ضرورت ہے اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ سب کو مقبول شاندار اور جاندار نماز نصیب فرمائے اور بابری مسجد شریف امت مسلمہ کو واپس آتا فرمائے آمین یا ارحم الراحمین لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ اللهم صل على سيدنا محمد وآله وصحبه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا لا اللہ محمد الرسول الله